عبد الرحمن بن مہدی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں شعبہ نے یزید بن خمیر سے حدیث سنائی انہوں نے حبیب بن عبید سے انہوں نے جبیر بن نفیر سے روایت کی انہوں نے کہا میں شرحبیل بن سمیت الکندی کی معیت میں ایک بستی کو گیا جو سترہ یا اٹھارہ میل کے فاصلے پر تھی تو انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی میں نے ان سے پوچھا انہوں نے جواب دیا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالحلیفہ میں دو رکعت پڑھتے دیکھا ہے تو میں نے ان یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا انہوں نے جواب دیا میں اسی طرح کرتا ہوں جس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو چوراسی